الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياني يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فأحسن أني وقد رأيت عنه ما قال وأحياني يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة ولقد رأيت رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفسم عنه وإن جبينه لا يتفسد ورقا ایک بات یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ عام طور پر ہمارے یہ اجمی لوگ جب حدیث کی عبادت پڑھتے ہیں تو حدثنا عبداللہ ابن یوسف پڑھتے ہیں اخبرنا مالک پڑھتے ہیں یہ بالکل غلط ہے دسا نا عبداللہ ابن یوسف پڑھا جائے گا اگر حدثنا نا پڑھیں گے تو حدثنا میں متقل آپ ہیں آپ فائل ہوں گے حالانکہ فائل عبداللہ آپ فائل نہیں ہیں تو اس لیے حدثنا پڑھنا بالکل غلط ہوگا حد نہ واضح کر کے آپ پڑھیں گے اور جو آدمی اس طرح واضح کر کے نہیں پڑھے گا اس کو عبادت پڑھنے سے روک دیا جائے گا اور اس کو سخت تنبیہ کی جائے گی لیے کہ یہ بہت بڑی تحریف ہے ہم نے سعودی عرب میں وہاں بہت سے طلبا اجازت روایت حدیث کے کے لینے لیے آتے ہیں کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ غلط پڑھتا ہو سب بالکل صحیح حد نا عبداللہ ابن یوسف اخبار اس طرح پڑھتے ہیں مگر یہاں یہ جاہل لوگ ہیں ان کو تمیز نہیں ہے یہ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں آپ اس کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ حد سونا پڑھا جائے گا حد سنا نہیں پڑھا جائے گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد عبداللہ ابن یوسف عبداللہ ابن یوسف کو دمشقی بھی کہا جاتا ہے تنیسی بھی کہا جاتا ہے اصل میں یہ دمشق کے رہنے والے ہیں لیکن تن میں جا کر یہ آزاد ہو گئے یہ ایک شہر تھا دار پر اور تنمیس ابن حام ابن نو کی طرف منسوخ تھا ابن حام ابن نو نے یہ شہر بسایا تھا اس لیے اس کو تنیس کہتے تھے لیکن اب یہ بالکل غیر آباد وہاں کوئی آزادی نہیں تو یہ اصل ہے لیکن وہاں سے منتقل ہو کر چونکہ یہ چلے گئے تھے تو اس لیے ان کو بھی کہا جاتا ہے بھی کہا جاتا ہے ان کے استاد ہیں امام مالک جو مشہور فقہ کے استاد حدیث کے کے ماہر ہیشام ابن ابن ہوا یہ یہ زبیر ساتھ زیادہ اپنے حضرت سے روایت نقل کرتے ہیں حضرت وہ روایت نقل کرتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے جن کا لقب ام المومنین ہے اور دوسری ادراج کا لقب بھی ام ہے وہ امہاتهم میں المومنین قرار دیا گیا اس لیے ان کو ام المومنین کہا جاتا ہے عائشہ ام المومنین حفصہ ام المومنین زینب ام المومنین ام حبیبہ ام المومنین صفیہ ام المومنین مومنا ام المومنین یہ تمام ازواج کا لقب ہے اس کے بعد میں پھر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ کے بارے میں یہ گفتگو ہوئی ہے کہ مرتبہ حضرت عائشہ کا بلند ہے یا حضرت خدیجہ کا تو فیصلہ کل بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کا مرتبہ حضرت عائشہ کے بلند ہے اس کے بعد میں پھر ایک گفتگو یہ ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ کا درجہ بلند ہے یا حضرت فاطمہ رضی اللہ حضرت فاطمہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ نے میرے لیے فرمایا تم منی یہ میرے جسم کا لا جب آپ کا یہ ارشاد ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ کے جسے بھی مبارک کا ایک ٹکڑا ہوں تو لہٰذا میرا مرتبہ آپ سے بڑا ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں اس کو بھی کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بات اپنی جگہ پر ہے لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب جنت میں ہم سب جائیں گے تو تمہارا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہوگا تمہارا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں ہوگا اس لیے کہ وہ تمہارے شہر اور میرے شہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے لہٰذا میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہوگا تو جہاں آپ جائیں گے وہاں میں جاؤں گی اور جہاں علی جائیں گے وہاں تم جاؤ گے تو دیکھ لو کس کا سے بتائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہوگا میں آپ کے ساتھ جاؤں گی اور آپ کا مقام کے کے ایک علی مقام سے زیادہ اور ہے اور آپ علی کے ساتھ جائیں گے تو بات بھی کی حضرات نے ایک بات اور کہی ہے اور علامہ ایمی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں حضرت فاطمہ کا درجہ بلند تھا لیکن یہ کہ وہ آخرت میں حضرت عائشہ کا درجہ بلند ہوگا بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سب ایک خاتون نے حضرت عائشہ سے کہا یا امہ تو اپنی ماں حضرت عائشہ کو سوال حضرت عائشہ نے ہے نا امریکہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں تمہارے مردوں کی ماں ہوں انا لو کی میں تمہاری ماں نہیں ہوں بلکہ میں کم تمہارے کی ماں ہوں تو سوال اس سے معلوم ہوا کہ ان مطالعات کو امول مومنات نہیں کہا جائے گا بلکہ امول مومنین کہا جائے گا حضرت عائشہ کے جواب سے یہ معلوم ہوا حاضر حضرت یہ کہتے ہیں کہ اگر امول مومنات کہا جائے تو اس میں بھی کوئی مظاہرہ نہیں اور مطلب اس کی یہ ہے کہ جب خطاب رجال سے ہوتا ہے تو اس خطاب میں عورتیں شامل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی تو ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ جب خطاب رجال سے ہوتا ہے تو عورتیں اس میں شامل نہیں ہوتی اور جب اس میں شامل نہیں ہوتی تو قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نگی عورت دل و حسین وہ خطاب رجال سے ہے اور خواتین اس میں شامل نہیں ہیں تو لہذا ام میں کہنے کی اجازت نہیں ہوگی اور جو ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ جب رجال سے خطاب ہوتا ہے تو اس کے اندر عورتیں بھی داخل ہوتی ہیں داخل قرار دیا جائے تو پھر امول معامل کرنے میں کوئی مظاہرہ نہیں اب سوال اس کے بعد یہ پیدا ہوا کہ یہ تو امول مامین ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی مام کہا جا سکتا ہے یا نہیں تو بار حضرات کہا کہ نہیں المومنین نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ماتانا محمد ادا آدم میں بھی جالی ماتانا محمد ادا آدم میں بھی جالی تمہارے اظہار میں سے کسی کی بھی محمد باپ نہیں اور اسی طریقے سے آپ نے ایک جگہ فرمایا ان نما انا لکھوں بے منظر میں تمہارے لیے بے منزل دل والد ہوں تو والد آپ نے نہیں کہا بلکہ بے منزل دل والد کہا تو اس بنا پر ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو مومنین نہیں کہا جائے گا لیکن دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبید مقاب رضی اللہ عنہ کی میں میں ہے النبی اولا من یہاں باقاعدہ اب کا اعتراض آپ پر کیا گیا تو اس واسطے ان کی رائے یہ ہے کہ آپ کو گل کہا جا سکتا ہے حضرت معاویہ کی رائے بھی یہی ہے آپ کو علما کہا جا سکتا ہے حضرت حسن بشری کی رائے بھی یہی ہے کہ آپ کو علما کہا جا سکتا ہے اسی طریقے سے مجاہد اور اکرما کی رائے بھی یہی ہے کہ آپ کو علماء کہا جا سکتا ہے اور وہ جو وہاں فرمایا تھا ماتانا محمد ابا حسن مل جائے وہاں وہ نسل کے اعتبار سے حکومت کی مسیح کی گئی تھی لیکن یہ کہ اگر احترام اور تازی آپ کو ابو المومنین کہا جائے تو اس آیت کے خلاف نہیں ہوگا وہاں نصبی نسبت کی مسیح کی گئی ہے اور احترام اور تازی آپ کو اب کرنے میں مظاہرہ نہیں اس کے بعد آپ یہ سمجھیے کہ اضاد متحرات کو جو عمر المومنین کہا گیا ہے یہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ ان کی تعظیم مقصود ہے ان کا احترام مقصود ہے ان کے ساتھ نکاح کے عدمی جواز کو بیان کرنا مقصود ہے کہ ان کے ساتھ کوئی آدمی آپ کے بعد نکاح نہیں کر سکتا تو تعظیم اور احترام مقصود ہے اور نکاح کی حکومت کو بیان کرنا مقصود ہے لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ چونکہ ہماری ماں ہیں ہم ان, ان کے سے پیدا نہ کریں اور وہ سے نہ کریں کا حکم اپنی جگہ پر باقی رہے گا اور اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ ان کے ساتھ بے پردگی اختیار کی جائے ہاں البتہ ان کی اولاد کے ساتھ اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے اس میں کوئی مضاحفہ نہیں ہے اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ یہاں روایت کے اندر حارث ابن ہشام کا ذکر آیا ہے یہ حارث ابن ہشام ابو جہل کے حقیقی بھائی ہیں اور یہ حارث ابن ہشام حضرت خالد ابن غریب کے چچا ہیں اور یہ بدر کے موقع پر کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے گوا آئے تھے لیکن اس کے بعد پھر یہ فتح مکہ میں مسلمان ہو گئے اور فتح مکہ میں اسلام لانے کے بعد پھر ہنین کی جو غنیمت ملی اس میں سے آپ نے سو اونٹ ان کو عطا کیے سو اونٹ عطا کرنے کی بھی حضرت یعنی ایک میں دو میں دس میں پندرہ میں بیس میں سو ایک اونٹ کتنا قیمتی ہوتا ہے اور کئی لوگوں کو اس طرح ان کو نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داد بہش تو آپ کی سفارت کا یہ عالم اور جنگ یرموک میں پھر یہ حضرت حادث اتنے اشار اتنے مغیرہ حادث ابن عشاء ابن مغیرہ یہ یرموک میں شہید ہو گئے ان کی روایت روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ کیسا یاتی پیک اس میں دو احتمال ایک احتمال تو یہ ہے کہ وہی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کی آمد کا طریقہ کیا ہے آپ نے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ سنس الجلس کی شکل میں آتی ہے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں متشکل ہو کر آتا ہے اور وہ میرے پاس وہی لے کر آتا ہے تو وہی کے بارے میں سوال ہے کہ وہ کس طرح آتی ہے دوسرا استعمال یہ ہے کہ حامل وہی جو فرشتہ ہے وہ کس طرح آتا ہے دونوں اعتبار پہلا اعتبار تو یہ تھا کہ وہی کس طرح آتی ہے تو بتایا کہ سلطنت الجرس کی شکل میں آتی ہے اور سلطنت الجرس کی شکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب والے وحلے میں اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا اس کے اندر حروف جدا جدا نہیں ہوتے مخالف علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتے ایک سوچ متدارک اور متصل ہوتی ہے تو وہ یہ شکل ہوتی ہے کہ وہ الفاظ علیحدہ حروف کے ساتھ علیحدہ مخالف کے ساتھ نہیں ہوتے اور ایک سوچ مسلسل اور متدارک ہوتی ہے اور اول رہنے میں اس کا مفہوم بات سمجھ میں نہیں آتا دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کی شکل میں وہ فرشتہ آتا ہے وہ بات جیسے کرتا ہے میں اس کو سمجھتا رہتا ہوں اس میں سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی اور اگر ہاں مجھے وہی پیڑ میں سوال ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ فرشتہ جو وہی لے کر آتا ہے وہ کس طرح آتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تو وہ میرے کل نزول کرتا جس کو سلطنت سنتن سے تعبیر کیا گیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان کی شکل میں آتا ہے تو وہ حامل ہاں رہی یا رہی لانے والا فرشتہ اس کے بارے میں سوال ہے کہ وہ کس طرح آتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کبھی وہ سنت کی شکل میں آتا ہے اور کبھی انسان کی شکل میں آتا ہے اس کے بعد پھر یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ سلسلہ کس کو کہتے ہیں تو سلسلہ کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آواز وہی مسلسل ہو متدارک ہو حروف علیحدہ علیحدہ نہ ہو مخارف علیحدہ علیحدہ نہ ہوں ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے اور ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے گھنٹہ ہوتا ہے اس کے اوپر سے لوہا مارا جاتا ہے تو اس سے زن جیسی آواز پیدا ہوتی ہے اس کو سر پیدا کہتے ہیں یہاں دونوں استعمال صحیح ہیں یہ بھی صحیح ہے کہ وہ ایسے الفاظ کے ساتھ وہی آتی ہے کہ جس کے اندر مخالف جدا جدا نہیں ہوتے جس کے اندر گوا الفاظ علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتے ایک سوت ہوتی ہے آواز جو متصل ہوتی ہے بغیر کسی گوا و گاہک اور دوسری صورت وہی ہے کہ جیسے گھنٹے کی آواز ہوتی ہے اس طرح کی آواز اس کے بعد میں پھر ایک سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ جو آواز ہے یہ کس چیز کی آواز اس کے بارے میں مختلف ہیں بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ یہ جبریل امین کے پرم کی آواز وہی لے کر آ رہے ہیں اور وہ کے پر ہیں ان کے تو ان پروں کی آواز ہوتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مرتبہ گوا یہ کارڈ ہوتے ہیں ان کی ایک جماعت اوپر سے گزرتی ہے تو ان کے پروں کی آواز آتی ہے ایک احتمال یہ بیان کیا ہے کہ حضرت جبریل جب وہی لے کر آتے ہیں تو ان کے ساتھ وہی کی عبادت خاطر بہت کئی جماعت فرشتوں کے ہوتے ہیں ان کو رسد کہتے ہیں رضا سات دان تو یہ رسد کی طرح کی آواز دو اہتمام ہو گئے تیسرے کا اہتمام یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کی آمد کی آواز ہے جیسے آپ اسٹیشن شیشم کو ہوتے ہیں اور وہاں ریل آتی ہے تو دور سے ریل کے آنے کی آواز ہوتی ہے تو جس طریقے سے ریل کی آمد کی آواز وہ لوگ سب سنتے اسی طریقے سے جی کی آمد کی آواز تو ایک استعمال یہ ہوا کہ جگری کے پروں کی آواز دوسرا استعمال یہ ہوا کہ یہ رسد جو فرشتے حفاظت کی خاطر کے خاطر جبریل امین کے ساتھ آ رہے ہیں ان کی آواز تیسرا استعمال یہ ہوا کہ یہ آواز در حقیقت جبریل کی آمد کی ہے جیسے ریل کی آمد کی آواز ہوتی ہے چوتھا ایک استعمال یہ بیان کیا گیا ہے کہ اصل میں یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ گھنٹی بجتی ہے ٹیلی فون کی تو یہ ٹیلی فون کی گھنٹی اس لیے بجتی ہے تاکہ آپ دوسرے تمام کاموں سے فارغ ہو کر اس فون کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں تو اسی طریقے سے یہ آواز ہوتی ہے تاکہ آپ تمام علائق سے یکسو ہو کر اور نازل ہونے والی وہی کو اخذ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں ٹیلی فون کی گھنٹی اسی لیے بجتی ہے تاکہ دوسرے علاج سے آپ یکسو ہوں اور اطمینان سے اس پیغام کو سنیں جو فون کے ذریعے سے آ رہا ہے تو یہاں بھی یہ آواز اس لیے ہے تاکہ آپ دیگر علاج سے یکسو ہو جائیں اور آنے والے وہی کے اخذ کے لیے مستعد آمادہ اور تیار ہو جائیں اللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک اور بات کہیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اصل میں یہ کنارا ہے تعطل حواس سے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ یہ آواز آپ کے حواس کو معطل کر رہی ہے تاکہ دیگر تمام امور سے آپ کا انتظا ہو جائے اور آنے والی رہی کو آنے والی وہی کو یکسوئی کے ساتھ آپ سن سکیں یہ آواز آپ کے میں تعطل پیدا کرنے کے لیے اور یہ تعطل اس لیے پیدا کیا جا رہا ہے کہ پھر آپ نہ کان سے کوئی بات سنیں نہ آنکھ سے کوئی چیز دیکھیں بلکہ آپ ہر چیز سے یکسو ہو جائیں اور وہ آنے والی وہی جو ہے اس کے عقد کے لیے آپ آمادہ اور تیار ہو جائیں علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی رائے اللہ کی آواز ہے وہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی آواز ہے اللہ کے لیے کلام تو ثابت ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ ہے اور متکلم اس لیے ہے کہ وہ کلام فرماتے ہیں یہ اور بات ہے کہ معتدلہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کی صفت کلام اللہ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے قائم بالغیر ہے اور اہل سنت اور جماعت کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم اس کے بعد پھر اس میں اختلاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام وہ حروف کے ساتھ اور کے ساتھ اور آواز کے ساتھ ہوتا ہے یا بغیر شوق کے بغیر حروف الفاظ کے اور بغیر آواز کے ہوتا ہے تو متقلین کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے لیے الفاظ نہیں ہیں صوت نہیں ہے آواز نہیں ہے اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں صوت پائی جاتی ہے ایک اصطلاح تھا معتدلا کے ساتھ انہوں نے اللہ کی صفت کلام کو قائم بالغیر بتایا اور اہل سنت جماعت نے قائم بذات اللہ قرار دیا دوسرے اختلاف متقلین اور محدثین کے درمیان ہے متقلین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کے لیے شوق نہیں ہے آواز نہیں ہے اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے لیے شوق ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے کلام کے لیے

سو ایسی آواز کے ساتھ یس مؤ من بہت کما یس مو من کرو گا والے اسی طرح سنیں گے جیسے قریب والے سنتے ہیں اور اللہ فرمائیں گے امل ملک الدیان میں بادشاہ ہوں اور میں لوگوں کے امال کا بدلا دینے والا ہوں تو یہاں یا اللہ علیہ فرما بہم جو سوت سوت کا لفظ آیا ہے بخاری کی روایت اسی طریقے سے بخاری میں ایک اور روایت بھی ہے اس کے اندر ہے اذا تکم تکلم اللہ الواحد سماوات شہ جب اللہ تعالیٰ وہی کے ساتھ کلام کرتے ہیں تو آسمان والے فرشتے سنتے ہیں حتى إذا الصوت یہاں تک کہ جب ان کو ہوش آتا ہے اور آواز بند ہو جاتی ہے تو انہ الحق تو وہ جانتے ہیں کہ یہ بات جو کہی گئی ہے یہ حق ہے وہ نہ نادا فالو حکم اور وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کرا خالو الحق

محدثین کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے لیے شوق ہے اور متقلین کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے لیے شوق نہیں یہ گفتگو اس بات میں ہو رہی تھی کہ الجرس کیا ہے تو اس سلسلے میں آپ کو اب بتایا گیا کہ شاہ امیر رحمت اللہ علیہ کی رائے کہ یہ اللہ کی آواز دیگر جی، اقوال اس سے پہلے بیان کیے جا چکے اس کے بعد میں پھر یہاں یہ فرمایا گیا یہاں اشکال اشکال ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی آواز جس کو سلطنت الجہد سے تعبیر کیا گیا ہے اس کو درخت کی آواز کیوں کہا گیا حدیث میں آتا ہے لاتس حد الملا قتل سیاح کلب اور جرس جن لوگوں کے ساتھ کہ جرس ہوتا ہے یا کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے رحمت کے نہیں آتے لاتس حد الملا قتل قتل سیاح جرسم اور کلب تو تو ناپسندیدہ چیز ہے گھنٹی کی اور اس کی موجودگی میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے پھر اللہ کی آواز کو سلطنت الجنس کے ساتھ تشکیل یہ یہ اشکال کیا گیا تو اس کا ایک جواب تو بہت سہل اور آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ اصل میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدقوں کا ارادہ کرواتے تھے کافروں کی بستی پر شد مارا جاتا تھا تو اس موقع پر اس بات کی ضرورت ہوتی تھی کہ نہایت خاموشی سے اس بستی تک پہنچا جائے اگر وہاں اونٹ کے گلے میں گھنٹی ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ بجے گی اور اس کے بجنے کی آواز دور تک جائے گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس بستی پر شبخون مارا پایا جا رہا ہے وہ خبردار ہو جائیں گے تو اس لیے آپ نے اس کی مذمت کی یعنی تو اس قتل سی رسم اور کل جو آپ نے فرمایا ہے اس موقع پر فرمایا کتے پھونکتے ان کی آواز سے وہ باخبر ہو جائے گی گھنٹی کی آواز دور تک جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ باخبر ہو جائیں گے تو اس طرح سے مطلب یہ جو آپ نے قباحت بیان کی اس کا سبب یہ تھا حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ نے ایک اور بات کہی انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے مشبہ اور مشبہ دیہی کے درمیان تمام اوساد کے اندر شرکت ضروری نہیں بلکہ وہ آگے چل کر یہ کہتے ہیں کہ کوئی خاص وش جو مشبہ دیہی کا ہے اس کا اعتبار بھی ضروری نہیں مشبہ دیہی کے تمام اوساد کا مشبہ میں پایا جانا ضروری نہیں بلکہ مشبہ بھی کا خاص بس اس کا پایا جانا بھی ضروری نہیں بلکہ کوئی ایک صفت ہو اس ایک صفت کے پیش نظر تشویش بھی جایا کرتی ہے اور اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جرس کی آواز ہے اس میں دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت ہے التظام کی اور ایک حیثیت ہے قوت سوچ کی تو ایک والی حیثیت جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے اور قوت سوچ کی جو حیثیت ہے وہ پسندیدہ ہے تو یہاں جو تشریح دی گئی ہے وہ چونکہ کی قوت مانوس ہے اور سب کو معلوم ہے کہ گھنٹے کی آواز واقعی کڑی ہوتی ہے دور تک جاتی ہے زور دار ہوتی ہے تو اس کے اعتبار سے تشریح دی گئی ہے یہاں تشریح التظام کے اعتبار سے نہیں دی گئی اس کے علاوہ ایک بات اور ہے اور وہ بات یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ ہی کے درمیان تشویر کے لیے اس وجہ شبہ کا اعتبار ہوتا ہے جو معروف امور کی رعایت وہاں نہیں ہوتی آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امل ایمان المدینہ کما طارز الحیہ علاج جوہر ایمان سمجھ کر مدینہ آزاد جیسے کہ شام وہ ادھر ادھر گھوم پھرنے کے بعد اپنی گمی میں لوٹ آتا ہے اور واپس آ جاتا ہے تو ایمان کو ساتھ کے ساتھ تشریح دی گئی انل ایمان لگل مدینہ کماں کیلا جڑ گیا اور کہاں ایمان کہاں سات ظاہر کی یہ بہت سافت مضبوط چیز ہے ایسا جانور ہے کہ جس کو حرم کے اندر بھی قتل کرنے میں کا حکم جہاں جانور کو مارنے کی اجازت نہیں ہے سانپ ایسا جانور ہے کہ وہاں اس کو مارنے کا حکم دیا گیا تو یہ جو تشریح دی گئی ہے یہ تشریح دی گئی ہے ایک خاص وصف میں وہ خاص وصف کیا ہے وہ خاص وصف یہ ہے کہ جیسے سانپ ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے لیکن واپس اپنی زمین ہی میں آتا ہے اسی طریقے سے ایمان تمام دنیا میں پھیل جائے گا لیکن سمٹ کر وہ مدینہ طیبہ ہی آ جائے گا تو رجوع کے اعتبار سے تشریح دی گئی ہے جیسے کہ سانپ کا اپنی زمین کی طرف رجوع ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان اتنے ثابت سے کہا کہ تم قریش کی حج لکھو قریش کی حضر میں اشعار کو ہاں، بالکل اس کے بعد آپ نے کہا کہ بکر سے ذرا مل لو وہ نسادہ یعنی وہ نصب کی تمام تفصیلات سے واقف ہے تو نصب کی چونکہ تمام تفصیلات سے واقف ہے اور قریش کے ساتھ آپ کی رشتے داری بھی تھی تو اگر قریش کی حجم کی جائے گی تو اس میں یہ امکان تھا کہ کہیں آپ بھی اس کے اندر شامل نہ ہو جائیں رشتے داری کی وجہ سے اور جب ہم بکر تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیں گے تو پھر یہ اس کی رعایت رکھیں گے حسان ابن ثابت آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میں نے ابو بکر سے تمام تفصیلات معلوم کر لی ہیں اور کلا العجیب میں آپ کو اس حجم کے مضمون سے اس طرح نکال کر علیحدہ کر لوں گا جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے تو اس بال کے اندر آتا لگا ہوا نہیں ہوتا تو اسی طریقے سے میں کی حضم کروں گا تو اس کا سر آپ نہیں آئے گا اب آپ دیکھ لو کہ یہاں آپ کو بال کے ساتھ تشریح دی گئی ہے میں جی تو اس لیے کہ یہاں مقصود یہ ہے کہ جس طریقے سے بال آپ سے محفوظ رہتا ہے ایسے ہی آپ بھی اس حج سے محفوظ ہوں گے آپ کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے جب مکے میں داخل ہونے کی جگہ آئی تو اونٹ میں بیٹھ گئی اور وہ کھڑی نہیں ہوتی تھی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا فلاس فلاس کسوا آپ کی اونٹنی کا نام ہے کہ یہ ضد کر رہی ہے یہ حج کر رہی ہے اٹھاتے ہیں اٹھتی نہیں تو آپ نے ہاتھ خلا ہونا فلاسو ولا كذلك ولكن حدثها حادث یہ ضد نہیں کرے یہ کرد نہیں کرے اس کی عادت نہیں ہے کرنے کی لیکن اس کو اس اللہ نے روک دیا جس نے کہ ابراہ کے ہاتھی کو روک دیا اب کہاں آپ کی اونٹنی کہاں ابراہ کا ہاتھی وہ کعبے کو منہدم کرنے کے لیے سوار کرنے کے لیے آیا تھا اور کابے کی عظمت کا اضافہ کرنے والے تھے اور کابے کی میں زیادتی کرنے والے تھے تو تشریح اسی اعتبار سے ہے کہ جیسے وہاں اللہ وہ فائل تھے ایسے ہی یہاں بھی اللہ فائل تو مقصد یہ ہوا کہ ربیع شدہ جب معروف ہوتی ہے تو وہاں پر تشریح محمود کی مضمون کے ساتھ چاہے گئے اور مضمون کی جانب مذمت کا احتجاج نہیں ہوتا بلکہ وہ چیز وجہ شبہ بنتی ہے جو معروف ہو اور وہ چیز وجہ شبہ بنتی ہے جو معروف ہو تو اسی طریقے سے یہاں سب طرح کی کے ساتھ جو تصویر دی گئی ہے اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا یہاں تشریح اس اعتبار سے ہے کہ جیسے سب سڑک جڑے والوں میں سمجھ میں نہیں آتی اسی طریقے سے وہ وہی جو آپ پر آ رہی ہے وہ بلے والے میں سمجھ میں نہیں آتی اس کے بعد آپ نے کرنا ہے وہ اشد یہ سلسلت جگہ کے طور پر جو وہی آتی ہے یہ دوسری اقسام کے مقابلے میں میرے لیے زیادہ گرا ہوتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے شدت کیوں ہوتی ہے اور یہ آپ کے لیے کرا کیوں ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ کرا اس لیے ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کی صفات سے اپنے آپ کو خالی کر کے ملکیت کی صفات کو اپنے غالب کرنا ہوتا ہے بشریت کی صفات سے اپنے آپ کو خالی کر کے ملکیت کی صفات کو غالب کرنا ہوتا ہے تاکہ ملکیت کی صفات کے غالب آنے کے بعد جبریل میں جو وہی لے کر آ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کی مطابقت ہو جائے ان کے ساتھ آپ کی موافقت ہو جائے اور وہی کا اثر ممکن ہو تو اس لیے آپ پر مشقت ہوتی تھی کہ آپ بشریت کی صفات کو مخلوب کرتے تھے اور ملکیت کی صفات کو غالب کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ آپ تو بشر تھے اور جب آپ بشر تھے تو بشریت کی صفات کو مغلوب کرنا اور ملکیت کی صفات کو غالب کرنا یہ مشکل کا سبب بنتا ایک بات تو یہ کہ اس لیے شدت ہوتی دوسری ایک بات آپ کو معلوم ہے قرآن نے کہا برلا حاضر قرآن اللہ تو کرو خاشیت متصد منخشیت اللہ اللہ کی وہی وزن والی ہو اللہ کی وہی وزن والی ہوتی ہے وہ وزن والی چیز جب آئے گی تو ظاہر ہے کہ مشقت ہوگی لنا فاضل قرآن علا جبل جبل کا تصور کر آپ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے لہر تو خاش متصدیان من خشیت اللہ تو خوشی اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب جبل کی ایک حیثیت ہے تو آپ کی کیفیت بھی اس طرح ہوگی یہ آپ کا کمال ہے کہ اس کے باوجود آپ نے اس کا تحمل کیا اس کے باوجود آپ اس کے محافظ بنے اس کے باوجود آپ نے اس کی ترقی کی اور اس کو قبول کیا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ حضرت ایک صحابی ہیں ساد ان کی رام پر آپ کی رام رکھی ہوئی اور غیر غیر کے الفاظ زید بن ثابت کرتے ہیں کہ وہ غیر علی گرہ کے الفاظ جب آپ پر نازل ہوئے تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری رام چورا چورا ہو جائے حالانکہ وہ الفاظ آپ پر نازل ہوئے تھے وہ میں پر نازل نہیں ہوئے لیکن یہ کہ آپ کی رام چونکہ ان کی رام پر رکھی ہوئی تھی تو اس کا وزن ان کی رام پر تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میری رام چورا ہو گئے اسی طریقے سے آپ اٹھنے پر سوال ہوتے تھے اور وہی نادل ہوتی تھی تو بیٹھ جائے وہ کھڑی نہیں رہ سکتی وہی کا وزن تھا اس وزن کی وجہ سے یہ پنجاب ایک مولانا جو بخاری کے حافظ مشہور تھے وہ شاہ قبل رحمان گنج مراد آبادی کی خدمت میں گئے شاہ قبل رحمان گنج مراد آبادی وہ شاہ صاحب کے شاگرد اور شاہ عبد العزیز سے بھی انہوں نے بخاری کے کچھ اجزاء کی سماعت کی تھی تو عالی کے خاطر وہ پنجاب سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے شاگردوں کو بھی ساتھ لے کر آئے اور درخواست کی کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے روایت حدیث کی اجازت دے دیں تو اتنا ہے پڑھو تو انہوں نے

حضرت نے فرمایا جب تم اجازت ہی نہیں پڑھ سکتے تو اجازت کیسی ہے تو مایوس ہو گئے اور محروم واپس چلے گئے نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیا ہوا کچھ سمجھ میں نہیں آیا آواز بند ہو گئی زبان نے کام کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے تو یہ کہا حضرت شاہ رحمان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا وزن ان پر منکشف کر دیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا وزن جب ان پر منکشف ہوا تو اس وزن کی بنا پر زبان بند ہو گئی تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے کلام کی وزن کی کیا کیفیت ہوگی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی وزن کی وزن کی یہ بہرحال یہ ایسے لوگ جو عام طور پر کے ہی ہوا کرتے ہیں اس لیے شہزاد نے ان کا علاج اس طرح سے کیا اللہ عالم بہرحال اور یہ کرنا تھا شدت جو آپ پر اس وہی کے طریقے کی ہوتی تھی اس کی یہ وجہ تھی یا تو آپ کو بشریت سے ملکیت کی طرف منتقل ہونے کی کوشش کرنی پڑتی ہے بشریت کے صفات کو مغلوب اور ملکیت کے صفات کو غالب کرنے میں مشکل پیش آتی اور یہ عرض کیا گیا کہ لوگ لے رہے بہو خواہش گیا اس سے بھی وہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام متحر اور اس کے متحمل نہیں آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ اس کے متحمل ہو گئے مشقت تو ہوئی اور اس کا تحمل کرنے میں دشواری تو پیش آئی لیکن یہ کہ تحمل ہو گئے اور آپ اس کے حافظ بن گئے اور آپ نے لوگوں کو اس کی تعلیم دی اور پھر میں ثابت کا واقعہ بھی آپ کے سامنے آ گیا اس کے بعد پھر یہاں آگے ہے ہوا تو ان ماں خواہ یہاں تین طرح اس کو پڑھا گیا سم سم سم سم دربا سے معروف اور سم یہ دربا سے مجہور اور یو سم یہ باب فال سے معروف اور زیادہ بہتر وہ پہلا سیرا سم وہی منقطع ہوتی تھی مجھ سے بہت واحد ماپال اور میں محفوظ کر چکا ہوتا تھا اس کلام کو جو فرشتہ لے کر آیا یعنی جب وہی کا انقطع ہوتا تھا مزدوری وہی کا انقطع ہوتا تھا تو آپ وہی کے ہاتھ ہو چکے ہوں فوج سے وہ ہم نے یقینا ہم نے وقت واحد اور محفال کے معنی یہی ہے کہ جو فرشتے نے کہا ہے اس کو میں محفوظ کر چکا ہوں اور وہ میرے قلب میں محفوظ محفوظ ہو گیا وہ یہ تمسل لی الملک فعی اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ میرے لیے انسان کی شکل اختیار کرتا ہے وہ ہمیں تو حضرت مریم کے سامنے فرشتہ انسان کی شکل میں آیا تو اسی طریقے سے یہاں فرشتہ غیر انسان کی شکل میں آیا فرشتوں کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ الویت موریت تشکل ایا شکل اراد یہ ہیں ہے اور کلوی یعنی آسمان والے تو تشکل ایا شکل شاہو جس شکل میں وہ چاہیں اپنے آپ کو متشکل کر سکتے ہیں لہٰذا یہ فرشتہ یہاں آپ کے پاس گاہ انسان کی شکل میں آئے یہ آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر جگری حضرت دہیا کی شکل میں آتے اور ان کو پہچانتے تھے دہیا کو جانتے تھے دہیا کی شکل میں اس لیے آتے تھے کہ دہیا بہت ہی حسین آدمی بہت حسین آدمی اتنے حسین آدمی تھے کہ عورتیں جھانک کر ان کو دیکھنے کی کوشش کی اور وہ فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چہرے پر نقاب ڈالتے تھے اس نقاب کے ذریعے سے وہ اپنے چہرے کی حفاظت کرتے تھے تاکہ یہ عورتیں دیکھ کر فتنے میں مبتلا نہ عام طور پر جبری یعنی دہیا کی شکل میں آتے لیکن زیادہ بات ایسا بھی ہوا کہ وہ دریا کی شکل میں نہیں ہے آپ نے پڑھا اطلاع علینا رجل شدید شدید سیاد سواد شاد علیہ اثر سفر ولا احد آپ کے پاس ایک ایک آدمی آیا شدید سواد سیاہ شاپ والا شدید سواد نہایت سفید بزاق کپڑے پہنے ہوئے لا علیہ اثر السفر سفر اور سفر کا کوئی اثر اور نشان نہیں تھا اس لیے کہ وہ تو آپ کے پاس آدمی کے وقت بھی اپنی شکل تبدیل کر کے آئے کوئی لمبا لمبے سفر کو نہیں کیا تھا ہو بالوں پر اور کپڑوں پر لمبا سفر اگر آدمی تو کپڑوں پر بھی غبار ہوتا بالوں پر بھی غبار ہوتا یہ چونکہ فرشتہ ہے جس جگہ آپ بیٹھے ہیں وہاں باہر اس نے اپنی شکل تبدیل کی اور آپ کے ساتھ پاس آ گئے لہرا لہٰذا بننا ہے وہ مدینے کا بھی نہیں تھا ہم میں سے کوئی اس کو نہیں پہچانتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانے کے بعد کرنا جبریلین اللہ عرفت ہو اللہ ان تک موجہ یہ جبریل تھے جو لوگوں کو آپ کے سوال اور جواب کے ذریعے سے دین کی تعلیم دینے آئے تھے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ میرے پاس آئے ہوں اور میں نے ان کو نہ پہچانا ہو سوائے اس دفعہ ہم تک نہ مر جب بھی آئے میں نے پہچانا اور اس دفعہ میں ان کو نہیں پہچان سکا یہاں بظاہر شبہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے جبریل کو نہیں پہچانا تو وہی کا مشکل ہو جائے ہے اس لیے کہ معلوم نہیں کون آ کر آپ کو کوئی چیز بتلائے اور آپ اس کو اللہ کی وہی سمجھنے لگے جیسے یہاں پراپت محول پر ہوا کہ آپ جبریل کو نہیں پہچانے ایسے دوسرے اوقات میں بھی ممکن ہے کہ کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور وہ آپ کو کوئی چیز بتلائے اور آپ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی ہوئی تو اس کا جواب یہ کہ غلط بالکل جب وہی تھے تو ناممکن تھا کہ آپ ان کو نہ پہچان یہاں وہی لے کر نہیں آئے یہاں وہ وہی لے کر نہیں آئے یہاں تو وہ ساحل بن کر آئے تھے آپ سے کچھ سوالات انہوں نے کیے تھے اور آپ کے جوابات وہ آپ سے کہہ رہے تھے اور اس کا مقصد دین کا خلاصہ صحابہ کرام کو بتلانا تھا تو یہاں وہی دقت نہیں ہے تو اس بنا پر یہ خیال کہ دوسرے اوقات میں جب وہی آتی تھی تو آپ کو نہ پہچانتے ہوں یہ غلط بہت یعنی مجھ سے فرشتہ بات کرتا ہے میں محفوظ کہتا جاتا ہوں یہاں کہ وہ بات کر رہا ہے ایک بات کہی ہو میں نے محفوظ کر لی دوسری بات کہی ہو میں نے محفوظ کر لی تیسری بات کہی وہ میں نے محفوظ کر لی یہاں اس کی گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ محفوظ کرتے جا رہے ہیں اور پہلے یہ تھا کہ وہی کا انتظاہ ہوا تو جو کچھ وہی آئی تھی وہ آپ کو محفوظ ہو چکی اب یہاں میں غلط تو نہیں کر آپ بتا دیا کروں